سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں میں زکوٰۃ ہے بکریوں میں زکوٰۃ ہے گایوں میں زکوٰۃ ہے اور گندم میں بھی زکوٰۃ ہے حدیث نمبر تینتیس سو پچاسی مسند احمد